میں کیا جان لوں کہ کون سے منظر تھی کہ رات میں جس جگہ پر تھا ہر طرف حاصلے دسوئی یعنی صبح اصلہ مرغوں کا سڑکنا تھا رات میں جس جگہ پر تھا مسئلہ مرغوں کا سڑکنا میں نے گھر میں لکھوایا تھا رہ گئے ہر طرح حاصل دسوئی یعنی صبح مرغوں مرغوں کا سڑکنا تھا رات اس جگہ میں تھا آپ نے کے اختیار میں کتوں کا دامن بلا دیا اس میں تو کتنا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی جگہ پر نہیں ہم جو آئے محبت ہے محبت ہے محبت ہے دیکھ دیکھ محبت محبت ہے محبت یہ نا کسی ٹکڑا کرتے ہیں اس کے پہلے جو ہیں وہ چہرہ میرا ہی ہے

حضرت یاسین کی لگی بریشان سو دے درد ملا سید شیخ رشید احمد ماں وقت بے بہرنداد بنورے حضرت عبد الرحیم عبد عبد باری ہادی عبد دین مکی ولی ہم محمد محب اللہ شاہ بو سعید ہم ہم جلال جلال جلالو اپنے قدوس احمدی محمد عارف حفظ آپ شمس دی جلا و اپ فرید کومسدی تو دین و ہم معین الدین عثمان و شریف محمد مولود و ابو شاہ محمد احمدی بوسا کو ہم ہم شاہ بیرا نام ہم غیفات میں آدم ہم فضیل مرشدی عبد واحد اسم مصری ہم علی فقر دی سید القرآن فخر العالم مشکان دی خاسم قلب مراد الخیال غیر خیر میرے ذات خود کے قائم بے راز ولی ایک اجازت ہمارے سلسلے کی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے اور دوسری جو جی ہے مولانا اشد سالمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے اس کے بارے میں یہ دین میں مجھ کو شرف دے حق میں دے مجھ کو اولو دور کر دل سے میرے ہر من کا قطر ہر اولو حضرت اشرف فقیر و خانوی کے واسطے پہلا نام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب کا ہے اور تیسرا جو ہے حضرت الحمد للہ رب العالمین